السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت والا امام وقت امام عصر حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی اختر خان صاحب برکات العالیہ جو اس وقت ہمارے غریب خانے پر تشریف فرما ہے ان کا کس کن الفاظوں سے شکر ادا کروں میری زبان میرا دل سے قاصر ہے اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہماری مختصر کی دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ حضرت نے مجھ فقیر کی دعوت کو قبول فرمایا اور ابو دھابی کی سرزمین پر ایک نئی رونق دکھے تھی ایسے علماء ایسے مشائق ہم نے کم ہی دیکھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے حدیث قدسی ایک یاد آئی جو حضرت سے ہی پچھلی جمعہ کو سنی تھی حاکم میں ہے حدیث قدسی ہے حاکم نے اس کو صحیح لکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء من عبادی و احبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری و اذکروا بذکرہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سرکار سے ہمیں تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سب سے پسندیدہ بندے میری خلقت میں میرے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب میرا نام لیا جائے میرا ذکر کیا جائے تو ان کی بھی یاد آتی ہے اور جب ان کا ذکر اور جب میرا ذکر کیا جائے تو ان کی یاد آتی ہے اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو میری یاد آتی ہے یہ حضرت سے میں میں نے نے حدیث سنی پڑھی بھی الحمدللہ اور پچھلی جمعہ کو حضرت نے اسی موضوع پر کراچی میں حضرت شاہ صاحب کی مسجد مسجد میمن میں خطاب فرمایا حضرت والا کی بے شمار کرامات اور حضرت کا جو عرفان ہے اس کا میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی لیے میں حاضر ہو گیا آپ کے سامنے ورنہ میری کوئی اسات نہیں میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس عظیم ہستی کے سامنے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں پچھلی جو میرا گزر ہوا کراچی جانے سے پہلے تو ہمارے ایک دوست نے ایک کیسٹ لا کے مجھے دی جس میں ایک نعت سنائی اس نے مجھے جیسے ہی میں نے وہ نعت شریف کی کیسٹ لگائی تو دس پندرہ سیکنڈ کے بعد مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی میں نے کہا یہ نعت مجھے نہیں سنی یہ نعت مجھے نہیں سننی میرے بہت اچھے عزیز دوستوں نے کہا یہ نعت بڑی مشہور ہوئی ہے پاکستان ہندوستان میں اور بڑی اچھی نعت ہے بہت اچھی آپ دس پندرہ سیکنڈ سننے کے بعد میں نے کہا یہ نعت ٹھیک نہیں ہے اس کو بند کر دیجیے اور میں نے وہ کیسٹ بھی میرے دوست کو واپس کر دی اس لیے کہ اس نعت میں دف جیسی کچھ آواز بجائی جا رہی تھی میرے دوست میں نے کہا کہ اس میں دف ہے اس نے کہا اس میں دف نہیں ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے تو میں نے اس سے یہی عرض کیا کہ اس میں اللہ کا ذکر ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس کو ماض اللہ اللہ دف کی آواز پہ لائے جائے تاکہ لوگ اس کو دف سمجھے بار کہہ اور میرا دل چاہا کہ جب میں کراچی جاؤں گا تو دارالحمدیہ میں یہ مسئلہ پوچھوں گا کہ ایسی نعت کا سننا سنانا پڑھنا کیسا ہے کہ جس میں دف کا استعمال ہو یا کسی بھی طرح کے میوزک کا استعمال ہو یا اللہ ایسی آواز حلق سے نکالی جائے جس میں دف جیسی آواز محسوس ہو جب میں کراچی پہنچا تو ایک اور دوست نے مجھ سے کہا کہ فلاں فلاں بزرگ جو ٹی وی پر آتے ہیں انہوں نے فتوا دیا ہے کہ تمام علماء کی یہ رائے ہے متفقہ رائے ہے باز اللہ کہ ویڈیو نکالنا کھینچنا تصویر نکالنا اور اس سے تبلیغ کے کام ہونا یہ جائز ہے مجھے اسی وقت اس پر غصہ آیا میں نے کہا کہ یہ آپ اپنی طرف سے مت کہیے اور جس آدمی نے بھی یہ کہا ہوگا وہ اس نے ٹھیک نہیں کہا وقت بہت قلیل تھا میرے پاس اور میں حاضر نہیں ہو سکا میں فتوا لینے کے لیے حضرت علامہ حضرت صاحب جمعے کی نماز ادا فرمانے کے لیے ہماری امامت کرنے کے لیے میمن مسجد تھوڑی گال میں تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا دنیا اور آہت میں وسیلہ بنایا ہے اس موضوع پر آپ نے ایک تقریر ارشاد فرمائی دس بارہ منٹ کی تقریر تھی اور اچانک ہی جیسے کہ اعلیٰ جیسے حضرت ہمارا دل پڑھ رہے ہوں اچانک ہی آپ نے موضوع کو روکا اور اسی وقت ارشاد فرمایا کہ ویڈیو نکالنا اور ٹی وی پر آنا یہ ناجائز ہے ویڈیو نکالنا ٹی وی پر آنا اس کو ناجائز بتایا حضرت نے اور یہ بھی بتایا کہ کوئی ایسی نعت جس میں تف کا استعمال ہو میوزک کا استعمال ہو یا حلق سے اللہ ایسی آواز نکالی جائے کہ جیسے تف محسوس ہو وہ بھی ناجائز یہ میں اپنی جو ہے ایک گزارش جو پیش کرنا چاہتا تھا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی کرامت ہے حضرت کی کرامت ہے کہ میں نے سوال نہیں کیا لیکن اس مجمع میں حضرت صاحب نے اسی وقت جو ہے وہ دونوں سوالوں کا جواب عطا فرما دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہے احسان ہے کہ ہمارے درمیان نبی کے وارث موجود ہیں الحمد للہ رب میں ختم کرتے ہوئے حضرت والا سے عرض کروں گا کہ ہماری ہدایت کے لیے صرف چند منٹوں کے لیے میں جانتا ہوں حضرت صاحب کافی تھکے ہوئے ہیں علیل ہیں تھوڑے لیکن میں گزارش کروں گا ہمارے فائدے کے لیے کہ حضرت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 سننے سے کسی کا ذہن اس طرف جائے یہ اعلیٰ حضرت کا نکالا ہوا ان کا چلایا ہوا ایجاد کیا ہوا کوئی مسلک ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وہی مسلک ہے جس کا دوسرا نام مسلک ہے اور اگر آپ یوں دیکھیں تو اصل دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہے اور مطلب اہل سنت بھی اس اعتبار سے یہ نئی اصطلاح ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس اعتبار سے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو اس کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ مطلب کہ اہل سنت بھی بدعت ہے تو بیجا نہیں ہے لیکن بدعت کے تعلق سے ہمارا ذہن وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کا ہے ان کا ذہن یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جو نہیں ہوا وہ سب کا سب ناجائز حرام بلکہ شرک تو یہ ہمارا ذہن ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے ہمارے دین نے ہم کو یہ بتایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی حیات ظاہری میں جو ہوا اور حضور نے اس کو مقرر رکھا حضور کی اجازت سے ہوا حضور نے اس کو مقرر رکھا حضور نے فرمایا یا حضور نے اس کام کو کیا یا حضور کے سامنے کیا گیا یا حضور کو اس کی اطلاع ہوئی اور حضور اس پر خاموش رہے یہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث ہے اور یہ سب کا سب حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے اب اب اس میں آخری بات یہ کہ جس پر حضور خاموش رہے پر حضور خاموش رہے جس سے حضور نے منع نہ فرمایا وہ حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے تو زمانہ جو ہے حضور کا وہ بھی زمانہ تھا جب حیات ظاہری میں تھے اور آج زمانہ کس کا ہے یہ زمانہ بھی حضور ہی کا ہے یہ زمانہ جو ہے وہ حضور ہی کا ہے یہ اوروں کا ذہن ہوگا ان کے یہاں جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ وہ زمانہ حضور کا تھا یہ زمانہ حضور کا نہیں ہے لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا جو ہے یہ ماننا ہے اور ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمان کی آواز یہ ہے کہ ہر زمانہ حضور کا وہ زمانہ حضور کا یہ زمانہ حضور کا اور قیامت تک ہر زمانہ حضور کا اور حضور جو ہے حضور جو ہے کل بھی تھے حضور آج بھی ہیں حضور کل بھی رہیں گے اور پھر کیسے وسف رسالت کے ساتھ جیسے تشریف فرماتے دنیا میں ایسے ہی جو ہے وسف رسالت کے ساتھ جو ہے آج بھی جو ہے موجود ہیں اور کل قیامت تک جو ہے اللہ کے رسول رہیں گے اب میں بہت سمپل بول رہا ہوں اب یہاں پر جو ہے ہمارے درمیان میں ان کے درمیان میں جو ہے کلمہ جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے اس لیے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ کلمہ خود بتا رہا ہے کہ جیسے کل تھے زندہ آج بھی زندہ ہیں جیسے کل رسول تھے آج بھی رسول ہیں اور پھر ایسے جو ہے آج رسول تھے کل رسول تھے آج رسول ہیں کل بھی رسول رہیں گے اور کل بھی زندہ رہیں گے تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے تو جس بات سے حضور نے منع نہیں فرمایا وہ ناجائز اور حرام نہیں ہو سکتی اور وہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث کے حکم میں ہے چاہے وہ حضور کی حیات ظاہری میں ہوا ہو ہاں، جس کو جس کو حضور نے جو ہے مقرر رکھا یعنی اس کو منع نہیں فرمایا حیات ظاہری میں منع نہیں فرمایا وہ بھی حضور کی حدیث ہے وہ بھی حضور کی سنت ہے اور جس کو حضور نے جو ہے آج منع نہیں فرمایا ان کی شریعت میں ان کے رول میں جو ہے اس پر جو ہے پروہیبیشن نہیں ہے اس پر مانا چاہیے وہ بھی حضور کی سنت ہے تو مسئلہ اہل سنت والجماعت جماعت جو ہے یہ اس اعتبار سے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ بدعت ہے لیکن اس اعتبار سے کہ حضور نے اس کہنے سے منع نہیں فرمایا یہ عین سنت کے مطابق ہاں اور اس سے پتا لگا کہ بدعت جو ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے حضور کے زمانے میں یہ بات کے ساتھ حضور کے زمانے میں جو ہوا جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہی بدات ہے اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کے زمانے میں ہوا وہ سب اچھا ہے حضور کے زمانے میں بہت سارے برے کام ہوئے کیا اچھے ہو جائیں گے صحابہ کے زمانے میں بہت سارے برے کام ہوئے وہ اچھے ہو جائیں گے تابعین اچھے ہو جائیں گے نہیں مدار و مدار یہ ہے کہ شریعت نے جس کام کو برا کہا وہ برا حضور کے زمانے میں ہوا ہو یا حضور کے بعد جو ہے حضور کے حیات ظاہری کے بعد جو ہے قیامت تک وہ کام ہو وہ برا رہے گا اور جس جس سے اللہ رسول نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے اور اگر وہ کام جو ہے ایسے قواعد کے ساتھ کے تحت اور ایسے رول کے تحت داخل ہے کہ جو نیکی کے خیر کے اصول ہیں ان اصول کے تحت داخل ہے تو وہ کام اچھا ہے تو یہ جو ہے مسلک سنت سنتماعت یہ بھی جو ہے نئی اصطلاح یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی رسول کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی لیکن اس کے بعد جب لوگوں میں بدتیں پھیلی اور ناجائز عقیدے غلط خیالات جو ہے لوگوں میں رائج ہوئے تو اہل سنت والجماعت نے سچے اسلام والوں نے جو ہے اپنی پہچان مقرر کی کہ اہل سنت کہلائے اور اہل سنت جماعت کے دو گروہ ہوئے ایک ابو منصور ماتریدی یہ پیرو اور دوسرے گروہ کے امام حضرت ابو الحسن اشاری تو ہمارے امام اہل سنت ابو الحسن ابو ابو منصور ماتریدی ہیں اس اعتبار سے جو ہے ہم تمام علماء اور عوام اعلی حضرت اور اعلیٰ حضرت کے متبصری مریدین اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والے یہ سب جو ہیں ان سب کے امام جو ہیں وہ کون ہیں ابو منصور ماتریدی ہیں تو اب مسلک والجماعت یہ جو ہے اہل حق کی پہچان اس زمانے سے مقرر ہوئی پھر ہر زمانے میں پہچانیں ہوتی رہیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ اس زمانے میں مستق اہل سنت جو ہے اس نام سے مستق اعلیٰ حضرت کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے تو اب جو ہے وہ یہ ذہن جو ہے خود جو ہے اس کا اس بات کی طرف پھرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک کی تشریحات کو اور ان کی تشریحات کو اور جو ان کے پر لوگ جو لوگ ہیں جن کو عوام کی زبان میں جو ہے بریلوی کہا جاتا ہے یہ اہل حق تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ کے زمانے میں معیار حق بنایا اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس بات کو جو ہے کچھ ہندوستانیوں نے جو ہے روایت دے دیا یہ جو ہے خدا کی دین ہے انہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی اللہ کے دین کی خدمت کی تو جہاں سے دین نکلا وہاں کے علماء نے جو ہے یہ معیار بنایا حضرت علامہ مغربی کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس سے جو ہے سوال کرتے ہیں ہندوستان سے عن الشیخ احمد احمد البدع اگر ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس سے امام احمد اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل حق میں سے اہل سنت میں سے اگر ان کی برائی کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل بات میں سے ہے تو بہرحال تو یہ مستق اعلیٰ کی یہ بات ہے تو مستق اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی تھی تو میں نے جو ہے اس وجہ سے جو ہے یہاں پر آیت کریمہ پڑھی کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ آیت کریمہ کا فرض ہے اور جو ہے یہاں سے آیت کریمہ شروع ہوتی ہے اور یہ ہمارے کلمے کا بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں محمد اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کلمہ جو ہے ہمارے ایمان کی بھی پہچان ہے اور یہ کلمہ جو ہے ذکر میں بھی بولا جاتا ہے ذکر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس کا جس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور جب کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو ایز اے مسلم ڈکلیئر کرتا ہے تو یہی کلمہ پڑھتا ہے اس سے پڑھوایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ دو پارٹ رکھے گئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم تو اس جو ہے ہم نے جب کلمے پر غور کیا تو ہم کو معلوم پڑا کہ کلمے والے کون ہیں وہ وسیلے والے ہیں کلمہ بتا رہا ہے آپ کو کہ جب تک محمد کا وسیلہ نہیں ہوگا ایمان محمد الرسول اللہ کہو گے جبھی تو مومن ہوگے محمد الرسول اللہ گے تو مومن ہوگے اور خاجی لا الہ الا اللہ گے تو مومن ہو جاؤ گے نہیں ہوگے نا تو محمد الرسول اللہ جو ہے کر رہا ہے کہ یہ وسیلے والوں کا مسلک جو ہے وہی جو ہے وہ صحیح سچا مسلک ہے اور وہی صحیح دین ہے تو یہ جو ہے کلمے سے ہم کو پتا لگا اور کلمے سے ہم کو یہ بھی پتا لگا کہ حضور کا نام جو ہے وہ شرط ایمان ہے اور حضور کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک کا ذکر ہے اور حضور کا کی تعظیم جو ہے وہ جو ہے اللہ کی تعظیم کے لیے شرط ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہر ہرگیز جو ہے تنہا قبول نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے تو محمد الرسول اللہ کہا کہا تو یہ جو ہے معلوم ہوا کہ حضور کا نام شرط ایمان ہے حضور کا نام جو ہے شرط ذکر ہے اور حضور کا نام جو ہے اور حضور کی کا نام جو ہے وہ شرط عبادت بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا نام جو ہے جب شرط عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عین عبادت میں حضور کی تعظیم کو جو ہے فرض کیا اپنی آئین عبادت میں حضور کی تعظیم کو فرض کیا کہ اگر حضور کی تعظیم نہیں ہوگی تو نہ ایمان ہوگا نہ ذکر ہوگا نہ اللہ کی محبت ہوگی نہ اللہ کی معروت ہوگی نہ اللہ کی عبادت ہوگی نہ اللہ کی تعظیم ہوگی کچھ نہیں ہوگا یہ ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے سرکار اللہ کے رسول جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی اپنے شریف میں زندہ ہے کہ نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے ہاں، محمد اللہ کے رسول ہیں تو کلمے سے پتہ لگ رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایمان جو ہے انہی لوگوں کا ہے دین انہی لوگوں کا ہے اور کلمہ انہی لوگوں کا ہے اور اہل کلمہ وہی ہے جو یہ اس عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا رسول جو ہے وہ زندہ ہے ہمارا رسول جو ہے کیا ہے زندہ ہے اور ہمارا رسول جو ہے اس اس جان کی زندہ زندہ ہے کہ وہ کل بھی اللہ کا رسول تھا آج بھی اللہ کا رسول ہے اور آج بھی وہ زندہ ہے اور تک وہ زندہ رہے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والی اب پھر دیکھیے یہاں پر محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور بھیجے مرسلان اعظام اور بھیجے لیکن جو ہے ہمیں جو ہے ایمان ہماری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہم ایمان لائیں اور سب پر ایمان لانے کے لیے جو ہے مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانے ہاں, ہاں، مطلب رسول رسله یہ رسول ایمان لایا اور مسلمان ایمان لایا پر بما انزل الیہ ہاں جو رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان لایا اور مسلمان بھی ایمان لائے سب ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے سارے رسولوں پر لان ہے لیکن ہاں ایمان لانے میں ہم جو ہے کسی کے درمیان جو ہے فرق نہیں کرتے کہ اس پر ایمان لائیں اس پر ایمان نہ لائیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کلمے سے پتا لگائیے کہ کلمہ جس کا پڑھ رہے ہو تو اس کے دین کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے اگر اس کے دین میں سے جو ہے ایک کسی بات کا بھی انکار کر دیا تو پھر یہ کلمہ جو ہے پڑھنا جو ہے زبان سے کلمہ پڑھنا جو ہے کافی نہیں ہوگا اور ایمان جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دین کی ساری باتوں پر جو ہے آپ نہ اور ایمان نہ لائیں تو اب یہاں پر جو ہے ہم کو ڈیوٹی تو ہماری یہی ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں تمام جو ہے باتوں پر ایمان لائے لیکن ہم سے پڑھوایا گیا کیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ہم سے پڑھوایا گیا اقرار ہم سے یہ کروایا گیا تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے رسول کا محمد کا نام ملایا کسی اور کا نام نہیں ملایا کسی اور کا نام نہیں ملایا اپنے نام کے ساتھ اللہ نے جو ہے اپنے رسول کا اپنے اپنے حبیب کا نام ملایا تو اس لیے پتا کیا لگا کہ نسبت جو ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کسی کے مرتبے کو جو ہے پہچاننے کا فلاں صاحب کا نوکر یہ اس سے بھی جو ہے ایک طرح کی نسبت ہے پتا ہے آپ کا نوکر اس کے بعد جو ہے آپ اور پڑھیے امیر کا نوکر حاکم کا نوکر بادشاہ کا نوکر وزیر اعظم کا نوکر اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے ایک عام آدمی کے نوکر جو ہے اسے جو ہے تعظیم نہیں مل جاتی لیکن ہم نے کہا وزیر کا نوکر بادشاہ کا نوکر تو تعظیم سمجھ میں آتی ہے یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے کوئی بڑا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ نے جو سب سے بڑا ہے اس نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ جو ہے محمد کا نام ملایا ہے اور وہ بھی جو ہے وسپ رسالت کے ساتھ ملایا ہے وسپ رسالت کے ساتھ جو ہے محمد کا نام ملایا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا اور رسولوں میں جو ہے سب سے بڑا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب رسولوں میں سب سے بڑا رسول محمد ہے تو ساری مخلوقات میں جو ہے محمد کا مرتبہ جو ہے وہ سب سے اور پھر یہ اس کلمے نے جو ہے ہم کو ایک بات یہ بھی دی کہ آپ کے یہاں جو ہے دنیا میں جو ہے تعظیم کا اسٹینڈرڈ جو ہے کچھ اور ہے کلمے میں جو ہے کلمے نے بتایا کہ اللہ کے یہاں تعظیم کا اسٹینڈرڈ یہ ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی تعظیم والا ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی جو ہے عظمت والا ہے اور جو ہے جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے اس کو جو ہے عظمت سے کوئی علاقہ نہیں ہے جو جس کو مجھ سے نسبت ہے وہ میرا ہے اور جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے وہ اللہ کا غیر ہے جس کو اللہ سے نسبت نہیں ہے اور جس کو اللہ سے نسبت ہے وہ اللہ والا ہے تو اب جو ہے اور اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے اپنے اپنے رسول کو جو ہے اپنی طرف منسوب فرمایا معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ جو ہے سرکار کی سرکار کیا کا یہ مرتبہ ہے کہ سرکار کو اللہ سے جو ہے ڈائریکٹ نسبت ہے اب اس کے بعد جو ہے ساری مخلوق کو جو ہے جو ان سے جو ہے نسبت رکھے گی تو اللہ کے ان کے واسطے سے جو ہے اللہ والی ہو سکتی ہے اور ان کے بغیر جو ہے کوئی اللہ والی ہو سکتا معزز سامعین کرام شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً پونے دو سو سالوں سے اب تک مسلسل مسلمانوں کی ملی و مذہبی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے جب بھی ملت اسلامیہ کی طرف کفر الحاد اور ظلم استبداد کے طوفان نے رخ کیا اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں کو بروئے کار لا کر اس کا رخ موڑ دیا اور ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جس میدان میں جب بھی جس چیز کی ضرورت آن پڑی بر وقت مہیا کیا ہے شاید وقت کی اسی نبازی اور جرات مندانہ اقدامات سے متاثر ہو کر متحدہ ہندوستان نے ایک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا کیوں کیونکہ اس مرکز کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا ہے وہ امام احمد رضا جنہوں نے نہایت ہی خلوص اللہیت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا جن کی نسلوں نے مسلسل ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت و سیانت کی اور آج بھی یہ سلسلہ زرعی حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جاری و ساری ہے جو اس مرکز کی دوام مرکزیت کا ضامن ہے اسی مرکز کی مبارک و مسعود سرزمین پر گمبد رضا سے صرف سات کلومیٹر دور متھرا پور میں عرص رضوی کے حسین موقع پر چوبیس سفر المظفر چودہ سو اکیس ہجری بمطابق انتیس مئی دو ہزار عیسوی کو ملک کے نامور علماء کرام و مشائق اعظام کی موجودگی میں آبرو مرکز حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری مدز اللہ علی عظیم الشان سنی یونیورسٹی مرکز دراسات الاسلامیہ اسلامیہ جامعت الرضا کا سنگ بنیاد رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین بریلی شریف پر دین و سنیت کا ایک پرشکوہ قلعہ مارز وجود میں آ گیا جس کے ذریعے مستقبل قریب میں برپا ہونے والے تعلیمی انقلاب کی دھمک آج ہی سے محسوس کی جانے لگی ہے دراصل تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مرکز اہل سنت میں مرکز کے شاع نشان ایک ایسا دینی تعلیمی قلعہ تعمیر کیا جاتا جس میں فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہوتی ایک طرف وہ اسلامی علوم سے آراستہ ہوتے تو دوسری طرف دنیاوی علوم کے ذریعے زمانے کے پیچ و خم کو شرعی نقطۂ نظر سے سلجھانے کے اہل ہوتے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اپنی ظاہری زندگی میں کوششیں بھی کرتے رہے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خواب آپ کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری متضل العلی کے ہاتھوں پورا ہونا مقدر فرما دیا تھا چنانچہ اس کی تعبیر جامع الرضا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے جامعت الرضا امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام حضور تاج الشریعہ مد اللہ علی کی بابرکت سرپرستی و سربراہی اور شہزادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مد اللہ العلی کی عمدہ نظامت میں بہترین انداز میں اپنا تعلیمی و تعمیری سفر طے کر رہا ہے ٹرسٹ ہی کے زیر اہتمام مرکزی دارالفتا مرکزی دارالقضا اور شرعی کونسل آف انڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں جامع الرضا کے تعمیری و تعلیمی منصوبے اس طرح ہیں نمبر ایک کلیت الشریعہ نمبر دو شعبہ تقابل ادیان نمبر تین Imam Ahmad Raza research centre number چار اظہری لائبریری نمبر پانچ حامدی مسجد نمبر چھ primary secondary high school number سات Taj ush-Shariah commercial complex number آٹھ Al-Barkaat offset press number نو رضا اسپتال نمبر دس اسٹاف کالونی نمبر گیارہ جیلانی گیسٹ ہاؤس مرکز کے یہ عظیم الشان مستقبل ساز منصوبے آپ کی امداد اور تعاون کے منتظر ہیں اپنے محبوب مرکز کے منصوبوں کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور اپنی ملی و مذہبی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیے جامع الرضا کے تعاون کے لیے شہزادہ حضور عظری میاں حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدز اللہ علی سے رابطہ قائم کریں فون نمبر یہ ہے nine three five nine one zero three five four five اس کے علاوہ آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں zero five eight one three zero nine one four five three اگر آپ چیک یا ڈرافٹ بنانا چاہیں تو اس نام سے بنائیں Imam Ahmad Raza trust bank of H D F C civil line Bareilly خیال رہے کہ جامعت الرضا کے لیے سفیر بھیجنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے لہذا جامعہ کا کوئی بھی نیا یا پرانا سفیر نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص جامعت الرضا کے نام سے چندہ کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کی رسید ضبط کر لیں اور فون کے ذریعے جامعہ کے ذمہ داران کو فوراً خبر کر دیں یہ اللہ کی تعظیم ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی اللہ کی تعظیم یہی ہے اور اللہ کا ذکر یہی ہے کہ اس کے محبوبوں کی اور اس کے برمزیدہ بندوں کی کا ذکر کرے اور ان کی تعلیم کرے تو اللہ نے کو اپنی اپنی بارگاہ میں مقرر کیا ہے اور رسول کے واسطے سے ان کو جو ہے نسبت دی ہے بڑا اللہ نے جو ہے رسول کو اپنی بارگاہ سے منسوخ کیا اور اپنی بارگاہ کا مقرر کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر ختم رسالت کو ان کے اوپر ختم اور اللہ کی کیس اور اللہ سے نزدیکی وہ بھی ان کے اوپر ختم اب جو اللہ کا مقرر بننا چاہتا ہے یا اللہ کے یہاں جو ہے کوئی مرتبہ لینا چاہتا ہے تو اس کی اس کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ نسبت اپنی جو ہے رسول سے قائم کرے تو اللہ نے رسول اللہ کو جو ہے اپنی بار کا وسیلہ بنایا اور رسول اللہ کو جو ہے سب کا وسیلہ بنایا تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک چین ہے کہ اولیاء کرام جو ہے وہ ہمارا تمہارا وسیلہ ہے رسول کی طرف اور رسول جو ہے وہ سب کا وسیلہ ہے اللہ کی رسول جو ہے محمد یہ سب کا وسیلہ ہے اپنوں کا وسیلہ ہے پچھلوں کا وسیلہ ہے نبیوں کا وسیلہ ہے رسولوں کا وسیلہ ہے یہ سب کا وسیلہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے اور یہ انبیاء و مرسلین جو ہے اپنی اپنی امتوں کا وسیلہ ہیں اور ہماری امت میں جو ہے جو اولیاء کاملین ہیں علماء کاملین ہیں یہ ہمارا تمہارا جو ہے وسیلہ ہے تو مسلق اعلیٰ حضرت جو ہے یہ تبسل والوں کا دین ہے وسیلے والوں کا دین ہے اور تعظیم والوں کا دین ہے اور یہ جو ہے دین کس کا ہے یہ دین جو ہے وہ ذکر والوں کا دین ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کن کو ملتا ہے انہیں کو ملتا ہے کہ جن کے دل میں جو ہے محبوبان خدا کی یاد ہے اور محبوبان خدا کے کے نیاز مند ہیں اور جو ان کی نیاز ان کے لیے جو ہے جو ان کی تعظیم کرتے ہیں اور جو ان سے جو ہے نیاز کا جو ہے سلسلہ رکھتے ہیں انہیں کو جو ہے اللہ کی یاد کی زیادت جو ہے ملتی ہے اور جنہوں جن کا جو ہے جو واسطہ جو ہے بزرگان دین سے نہیں ہے تو وہ زبان سے جو ہے کلمہ پڑھیں لیکن ان کی کلمہ گوئی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہے میری جو ہے میں نے بارہ جو ہے اس حدیث کو بیان کیا کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان حلقی اولیاء من عباد اللہ بذکری کہ میری حلق میں میرے پیارے اور میرے بندوں میں جو ہے میرے اولیاء وہ ہیں کہ ان کی یاد جو ہے وہ میری یاد سے وابستہ ہے اور میری یاد ان کی یاد سے وابستہ ہے جب ان کی یاد ہوتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے تو کلمہ جو ہے یہ اہل اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بالکل جو ہے جو کلمے کی تعلیم ہے وہی مطلب متحدہ اور ذکر کے بارے میں یہ میں کہہ دوں کہ ذکر تعلیم کے ساتھ ادب کے ساتھ اور نہایت شریعت کے آداب کو مضبوط رکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذکر کو جو ہے بجا لائیں اللہ کی یاد جو ہے کریں اور تعلیم اور ادب کے ساتھ جو ہے اللہ کی یاد کریں اس طور پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کرنا جو ہے شریعت ہے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جو دور جو ہے و لیب کا ہے گانے باجے کا اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ مجھے تبارک تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ میں باجوں کو میٹوں باجوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے باجوں کو مٹانے کا مطلب کیا ہے یعنی شریعت میں جو ہے باجوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور لہب و لہب کی ہمارے یہاں جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے نکاح کے لیے جو ہے ضرور اعلان کے طور پر وہ بھی لہب و لہب کے طور پر نہیں بلکہ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے لیے جو ہے ضرور جو ہے وہ دس کی اجازت آئی کہ نکاح اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کا طریقہ بتایا کہ جب نکاح ہو تو ڈھول بجاؤ لیکن اس ڈھول میں بھی جو ہے وہ کس کون سے ڈھول کی اجازت تھی جس میں گھنگرو نہ ہو دھپ دھپ جو ہے آواز جو ہے بہت ہی بدی آواز جو ہے مطلب کے جس سے نکلتی ہے اور اس سے جو ہے مدر آواز سریلی آواز گھنگرو والی آواز میں نہیں ہو وہ اس ڈھول کی جو ہے اجازت تھی لیکن ہمارے علماء نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس لفظ کو جو ہے لہب و لہب کے لیے اور اپنے ضرب کے لیے اور ناجائز طور پر جو ہے وہ کفار اور بد لوگوں سے مشابہت کے طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے بہت ساری شکلیں نکال لی اور بہت ساری گسبت پیدا کر دی اور اس کو استعمال کرنے لگے تو اعلیٰ نے کتاب لکھی بزرگ میں لا تھا جس میں حالات نے ثابت کیا کہ اب اس دس کی بھی متقل اجازت نہیں ہے اور حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی نعت ذکر تو ذکر ہے اپنی نعت کو بھی جو ہے لہب و لہب کے طور پر اور گانے کے طور پر آپ نے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی تو اس کی خدمت میں ایک وہاں کرتا ہے کہ میں اپنی نظر پوری کر گا یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا تو وہ کچھ جو ہے جنگ وغیرہ کے جو اشعار تھے وہ جو ہے پڑھنے لگی اس کے بعد جو ہے ایک نات کا شعر اس نے پڑھا جو فینا نبی علیہ کہ ہمارے اندر ایک وہ نبی ہے جو غیب کی خبر جانتا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو وہ معلوم ہے تو یار لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے دلیل بنا لیا کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں ہے کل کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں ہے لیکن حالانکہ اس پہ یہ نہیں ہے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ رہنے دو تم کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے جس پر فضل باری میں حضرت علامہ ابن نے کہا کہ یہ اس لیے منع فرمایا کہ حضور کا ذکر اور حضور کی ناچ جو ہے وہ انداز جو و لہم پر اور گانے کے انداز پر ساز کے انداز پر جو ہے حضور کا ذکر جو ہے کیونکہ مناظر نہیں تھا زیادہ حضور نے منع فرمایا حضور کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ یہ دف کے اوپر یا کے اوپر یا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی آواز جو دف کے مشابے ہو دف کے مشابے ہو یا ساس کے مشابے ہو اس کی اجازت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے دف ہو یا دف کے مشابے کیسے آواز بھر لی جائے تو وہاں پر جو ہے دفت نہیں بج رہا ہے اس کی ایک کاپی ہے اسی طریقے سے جو ہے جو ساز وغیرہ ہوتا ہے تو یا ساز آلات جو ہے وہ حاضر کیے جائیں یا کیسے میں وہ جو ہے ان آواز کو جو ہے ان آوازوں کو بجایا جائے ان کا بجانا اور سننا ناجائز ہے یا اگر کوئی اپنے حلق سے کسی طریقے سے جو ہے ایسی لئے بنا لے جس سے بنا ہو کہ کوئی گانا یا ساز جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے تو اس کی اجازت جو ہے وہ حرکت نہیں اور ہم نے جو ہے اس کی اجازت جو ہے نہیں دی میرے طرف محسوس کیا کہ میں نے اجازت نہیں دی ہے میں اس کی اجازت نہیں دی عام دم پر مطلب اب بعض لوگوں نے یہ کیا کہ جاندار کی تصویروں کھنچوانا اپنی تصویر کھینچنا کھنچوانا یہ تو لوگوں میں عام ہو گیا ہے اور جو ہے اس پر جو ہے کوئی نہیں سمجھتے ہیں لیکن شریعت میں ہماری شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں جاندار کی تصویر کھینچنا کھنچوانا بہادر تبادر حادیث جو ہے یہ حادث تبادر تو پہنچ چکی ہے یہ حرام ہے سرکار نے جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں جو ہے متعدد حدیثوں میں یہ ہے کہ سرکار نے دیکھا کہ پردہ جو ہے لٹک رہا ہے اس میں جو ہے تصویریں ہیں یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دادا کوئی یا کوئی اونچا تکیا تھا جس میں جو ہے تصویریں تھیں تو سرکار اپنے کاشان اقدس میں تشریف نہیں لے گئے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کیا بات ہے فرمایا کہ یہ تصویریں جو یہ کس یہ کس لیے ہیں تو نے فرمایا کہ میں نے ایک گدا اور ایک جو ہے کارپیٹ آپ کے لیے ایک پتیا جو ہے اونچا پیلو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگائیں اس پر بیٹھیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن جو ہے ان کے اوپر جو ہے عذاب ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ ان میں جو ہے حقوق کو اور تصویریں تم نے بنائی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی تصویر بنی تھی تھی نا ہاں، بنائی لیکن یہ پر ہیں کہ اس سے پتا لگا اتنے حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ حدیث بیان کی گئی اس لیے کہ معلوم ہو کہ بنانے والے کا جو حکم ہے وہی جو ہے خریدنے والے کا اور استعمال کرنے والے کا اس لیے کہ بنانے والا جو ہے وہ اسی لیے بناتا ہے کہ میری تصویر جو ہے بازار میں جو ہے مقبول ہو اور لوگ جو ہے اس کو خریدیں اور اس کو جو ہے استعمال کریں تو جو بنانے والے کے لیے بہت ہے وہی جو ہے خریدنے والے کے لیے ہے اور پھر جو ہے میں یہ بھی آیا کہ حضور نے جبریل امین سے جو ہے حضور سے وعدہ کیا کہ میں شب آپ کے یہاں دن میں آپ کے یہاں حاضر ہوں گا پر نہیں تشریف لائے اب حضور آتے تھے باہر اور پھر پھر اندر چلے جاتے تھے تھے حضور کے کے میں گرم آدھار اس کے بعد حضرت جبریل امین جو ہے وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ آپ کے دروازے پر جو ہے کچھ تصویریں تھیں کچھ مجسبے تھے اسٹیچوز تھے میں نے اس وجہ سے نہیں آیا اور نیچے نیچے آپ کے کے پلنگ جو ہے کتے کا پلا تھا زیادہ کتے کا پلے کو حکم دیجیے کہ وہ نکالا جائے اور جو ہے ان تصویروں کو حکم یہ دیکھیے کہ ان تصویروں کو جو ہے کاٹ دیا جائے اور یہ اگر ان تصویروں کو مٹایا جائے اور اگر یہ تصویریں جو ہے رکھنا ہی ہے تو اس طور پر ہو کہ ان کو جو ہے کاٹا جائے کہ یہ پیڑ کی شکل پر ہو جائے اور جاندار کی تصویر نہ رہے اور پھر یہ فرمایا کہ ہم فرشتے جو ہے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو یا حضرت حضور کو تو خبر ہی نہیں تھی کو خبر نہیں تھی اس کے علاوہ جو ہے حضرت تشریف نہیں لائے معلوم یہ ہوا کہ فرشتے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جہاں جاندار کی تصویر ہو اگر یہ لگانے والے کو خبر نہ ہو اور لگانے والا جو ہے اس سے راضی نہ ہو اور جو ہے یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ تصویر جو ہے وہ چاہے جو ہے تبلیغ کے لیے جو ہے یہ تصویریں جو ہے کارگر بہت